اور آخر پر نچوڑ یہ نکالا کہ ان ہم کانو یسارعون فی الخیرات خی یہ وہ لوگ تھے جو نیک کام کرنے میں جلدی کرتے تھے نیک کام بڑھ چڑھ کے کرتے تھے بھاگ بھاگ کے کرتے تھے وہ ید وَرَحَبًا رغبم و اور ہمیں پکارتے تھے رغبت کے ساتھ اور خوف کے ساتھ امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ ہمیں پکارتے تھے وقان النا خاشعین اور ہم سے ہی وہ ڈرا کرتے تھے اس آیت مبارکہ میں دو اہم باتیں بتائی گئی ہیں کہ مومن کو اللہ رب العزت کے ساتھ امید اور خوف دونوں طرح کا معاملہ ہوتا ہے قیل ایمان بین الخوف والرجا رجا یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان امید اور خوف کے درمیان ہوتا ہے جس طرح بدلتے موسم کا پتہ نہیں چلتا انسان کی کیفیات کا بھی پتہ نہیں چلتا تو مختلف کیفیات انسان کی ہوتی ہیں کبھی اس کو خوف فائدہ دیتا ہے کبھی امید فائدہ دیتی ہے اس لیے کہ فعین الخوف اضافارق القلب خریبا اس لیے کہ جب دل سے خوف نکل جاتا ہے تو دل بگڑ جاتا ہے والغالب والا نفس الفطور ولقسل انتاعت اور جب دل سے خوف خدا ختم ہو جاتا ہے تو دل سے اطاعت گزاری میں سستی شروع ہو جاتی ہے ولمیل الشہوات اور انسان پھر شہوات کی طرف مائل ہو جاتا ہے و دوا اوالگل خوف اور اس کی دوا اللہ کا خوف ہے دام علیہ الخوف اور جس بندے پر زیادہ ہی خوف کی کیفیت رہے حتہ مالا القنوت حتیٰ کہ وہ مایوس ہونے لگ جائے فیم بغی بررجا تو چاہیے کہ پھر اس کا دوا امید کے ساتھ کرے ویوس کر اسے آتا رحمت اللہ پھر اللہ تعالی کی رحمتوں کا تذکرہ کرے ف مثال الخوف وررجا خوف اور امید کی مثال ایسی ہے تماسل الحرارت والبرودہ جیسے انسان کے جسم میں حرارت اور ٹھنڈک ہوتی ہے گرمی ٹھنڈک ہوتی ہے فمن غالب علیہ عہد ہما یداوی بل آحد حتہ یر حد اعتداد ٹھنڈک مزاج میں آ جائے تو پھر حرارت پیدا کرنے والی دوائیاں دیتے ہیں اور طبیعت میں حرارت ہو جائے تو ٹھنڈک پیدا کرنے والی دوائیاں دیتے ہیں حتیٰ کہ طبیعت اعتدال میں آ جائے اور حدیث مبارکہ ہے لو بوزن خوف المؤمن و رجا اگر مومن کے دل میں جو اللہ کا خوف ہوتا ہے یا امید ہوتی ہے ان دونوں کا وزن کیا جائے تو دونوں برابر برابر ہوں گے یعنی امید اور خوف برابر برابر جو کیفیت ہوگی اسی کے حساب سے وہ کبھی اپنے اوپر خوف کو تاری کرے کبھی اپنے اوپر امید کو تاری کرے اس کی مثال یوں سمجھے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک گدھا گڑے میں جا گرے تو اس کو نکالنے کے لیے گلے میں رسی ڈالتے ہیں اور پھر اس کو چارہ دکھاتے ہیں تو وہ چارے کو دیکھ کے خود نکلنے کی کوشش کرتا ہے اور اگر خود نکلنے کی کوشش نہ کرے تو پیچھے سے ڈنڈا لگاتے ہیں تو چارہ دکھانے کا نام امید اور ڈنڈا لگانے کا نام خوف تو جیسے گدھا نکل آتا ہے گڑے سے انسان کا نفس بھی گناہوں کے گڑے سے نکل آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ میرے نزدیک قرآن مجید کی سب سے زیادہ امید افزا آیت یہ ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ یہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ ارجا آیت ہے امید دلانے والی امید کیسے ملتی ہے ایک مثال سے سمجھیں کہ باپ اگر اپنے بیٹے سے ناراض ہو تو پھر بیوی کو کہتا ہے کہ اس کو سمجھا دو یہ سیدھا ہو جائے ورنہ میں اسے گھر سے نکال دوں گا اب دیکھیں انداز تخاطب بدل گیا غصے کی وجہ سے یہ نہیں کہہ رہا میرے بیٹے کو سمجھا دو اسے سمجھا دو یہ سیدھا ہو جائے ورنہ میں اسے سیدھا کر دوں گا تو انداز گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ والد خفا ہے مگر اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں گناہ گاروں کا تذکرہ فرماتے ہیں کن الفاظ کے ساتھ کل یا عبادی کہہ دو اے میرے بندو یعنی گناہوں کے باوجود اللہ نے اپنی بندگی کی لسٹ سے تو خارج نہیں نہ کیا اے میرے بندو تو میرے بندوں کا لمب بتا رہا ہے کہ پربدگار چاہتے ہیں کہ یہ واپس لوٹ آئے سوپان عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ اسلام نے اشارت فرمایا ماں احت انلی انلی دنیا و مافی ہا باز آیا اس آیت کے بدلے پوری دنیا بھی مل جاتی تو میں قبول نہ کرتا ساری دنیا کے مقابلے میں یہ آیت جو مجھے مل گئی یہ مجھے زیادہ محبوب ہے بعض بزرگوں نے کہا کہ ارجا آیت یہ ہے ان اللہ یغفر یشرک رقبی و یغفر مادون ذلک لمن یشاء کہ اللہ تعالیٰ شرک کو تو معاف نہیں کریں گے اس کے سوا جو بھی گناہ ہوگا اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اس کو معاف کر دیں گے تو بہت امید دلانے والی آیت ہے ایک اور بزرگ فرماتے تھے سُوءًا اَوْ يَظْلِمْ ان اور یزن نفسب فر اللہ غفورر رہیماں یہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آتا ہے کیوں کہ اس میں اللہ تعالی نے تذکرہ کیا ان لوگوں کا جو گناہ گار ہیں اور توبہ بھی کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ پائیں گے اپنے رب کو مغفرت کرنے والا اور رحمت کرنے والا امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قرآن مجید کی سب سے امید دلانے والی آیت ہے والا سعفتی کا رب کا فتر دو تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو خوش ہو جائے گا ہم اپنی زبان میں ترجمہ کریں تو یوں بنے گا کہ والا سو فیوتی کا رب کا فتر دو تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو بس بس کرے گا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو بس کرے گا تو یہ آیت قرآن مجید کی سب سے زیادہ امید والی آیت ہے کیوں اس لیے کہ حدیث گدسی ہے اللہ رب العزت نے فرمایا یا جبریل اے جبریل اذهب الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وک اللہ انا سنردی کا فی امتی کا اور بتاؤ کہ میں امت کے معاملے میں آپ کو راضی کروں گا اللہ اکبر تو جب اللہ رب العزت نے فرمایا تو وہ فرمایا کرتے تھے محمد الله عليه وسلم لا يرضى وواحد من امته في النار کہ نبی اسلام کبھی راضی نہیں ہوں گے اگر ان کی امت کا ایک بندہ بھی جہنم میں ہوگا کیسے راضی ہو سکتے ہیں تو یہ بہت امید دلانے والی آیت ہے تاہم خوف کا تعلق خارج کے ساتھ ہوتا ہے اور حزن کا تعلق داخل کے ساتھ ہوتا ہے اندر جو غم ہوتا ہے نا اس کو حزن کہتے ہیں اور باہر سے جو ڈر ہوتا ہے کسی کا اس کو خوف کہتے ہیں اب خوف اور حزن دونوں کی تاثیر ہے حزن کی تاثیر یہ ہے کہ جب انسان کا دل محزون ہو تو کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے جوان بیٹا فوت ہو گیا ماں کا دل ہی نہیں چاہتا کھانے کو بیٹا گم ہو گیا کھانے کو دل نہیں چاہتا بچہ فیل ہو گیا اس کا کھانے کو دل نہیں چاہتا کسی نے پبلک انسلٹ کر دی چونکہ دل غم زدہ ہے کھانے کو دل نہیں چاہتا تو حزن کی وجہ سے کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے اور خوف کی وجہ سے انسان سے گنا چھوٹ جاتے ہیں جس بندے کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ پھر گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے اور یہ بھی ایک مزے کی بات ہے کہ مخلوق کا خوف ہو تو جس سے خوف ہو انسان دور بھاگتا ہے جس سے خوف زدہ ہو ہمیشہ اس سے دور بھاگتا ہے مگر اللہ کے خوف کی یہ صفت ہے کہ جس کے دل میں جتنا اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ اتنا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو الحل یمن تام عن الذنوب قرآن مجید کی کچھ آیات میں اللہ تعالی نے امید والی باتیں کہیں اور کچھ میں ڈرانے والی باتیں کہیں اور کچھ آیات ایسی ہیں جس میں دونوں مثال کے طور پر نبی عبادی انی ان الغفور الرحی یہ امید اور آگے فرمایا وہ ان عذابی حول عذاب العلیم ایک ہی آیت کے اندر امید بھی ہے اور خوف بھی ہے ید اون رب خوف ام ایک ہی آیت کے اندر خوف اور امید دونوں کا تذکرہ ہے تو اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جس حال میں ہو یا تو اس پر خوف غالب ہو یا اس کے اوپر امید غالب ہو بس ایمان ان دونوں کیفیتوں کے درمیان پوری زندگی یہی حالت رہتی ہے نہ خوف اتنا کہ انسان مایوس ہو جائے اس لیے کہ مایوسی کفر ہے اور نہ امید اتنی کہ انسان بے عمل ہو جائے تو دونوں کا ہونا ضروری ہاں بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا جو لوگوں کو بہت ڈراتا تھا اور مایوس کرتا تھا روبیہ ان رجلا من بنی اسرائیل کانا الناس ویشدد علیہم ان کو مایوس کرتا تھا اور سختی کرتا تھا قیامت کے دن یوں پکڑ ہوگی یوں پکڑ ہوگی فیقول اللہ تعالی لہ یوم القیامہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت کے دن یہ فرمائیں گے الیوم اویسو من رحمتی کما کنت تقنت عبیدی منہا آج میں بھی تمہیں مایوس کرتا ہوں جس طرح تو میرے بندوں کو میری رحمت سے مایوس کیا کرتا تھا کہتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اللہ تعالی کی رحمت کا درس دیا اور ان کا یہ درس اٹھارہ سال چلتا رہا اٹھارہ سال اٹھارہ سال کے بعد ایک مرتبہ انہوں نے خوف کی آیت پڑھی اور ایسا بیان کیا کہ لو رو کے لوگوں کی آنکھیں سوج گئیں بے ہوش ہو گئے حتیٰ کہ کچھ لوگوں کے جنازے اٹھے دل پہ اتنا اللہ کا خوف آیا تو اللہ رب العزت نے الہام فرمایا میرے پیارے میرے بندوں کے سامنے میرے خوف کا تذکرہ کرتا ہے تو عرض کیا اللہ میں نے اٹھارہ سال تیری رحمت کا تذکرہ کیا تو الہام ہوا کیا اٹھارہ سال میں میری رحمت ختم ہو گئی تھی کیا اٹھارہ سال میں میری رحمت ختم ہو گئی تھی اللہ رب العزت بھی چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے بن کے رہیں ان کے دلوں میں امید رہے خوف تو تب ہے کہ جب بغاوت دل میں آئے پھر تو ڈنڈا دکھانا پڑتا ہے جوتا دکھانا پڑتا ہے چنانچہ اللہ رب العزت نے داود علیہ السلام کی طرف وہی نازل فرمائی احببنی و احب من یحبنی و حببنی الی خلقی کہ آپ بھی مجھ سے محبت کریں اور بندوں کے دلوں میں بھی میری محبت ڈالیں اور مجھے بھی مخلوق کا محبوب بنا دیں تو داؤد علیہ اسلام نے پوچھا یا رب وَقَيْفَ أُحَبِّبُكَ کا خَلْقِكَ کا آپ کو کیسے میں مخلوق کا محبوب بناؤں کال از بالحسن بلحسن الجمیل تو مخلوق کے سامنے میرا اچھا تذکرہ کر از و احسانی لا اور ایسا میرے رحمتوں کا تذکرہ کرو کہ میرے بندوں کو میری طرف سے اچھائی کے سوا اور کچھ بھی نہ پہنچے یقین ہو جائے کہ اللہ بہت اچھے ہیں مجھ سے محبت کریں گے تو ہمیں اللہ تعالی کی رحمت کا بھی خوب تذکرہ کرنا چاہیے پروردگار بہت کریم ہے کان ابو عثمان یا تکلم و فر رجا ایک ایک بزرگ ابو عثمان رحمت اللہ علیہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا بہت تذکرہ کرتے تھے بہت تذکرہ کرتے تھے فروغ باد فلم نام فکیل کئی فکان کدوم کا اللہ جب اس کی وفات ہوئی کسی کو خواب میں نظر آئے تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی اللہ کے سامنے کیسے پیشی ہوئی اقامنی اکامنی یدئی کہا کہ مجھے رب کریم نے اپنے سامنے کھڑا فرمایا وقال جی ہم الکا علامہ فالتا جو تک کیا یعنی بندوں کے سامنے ہمیشہ میری رحمت کا تذکرہ کیا اس چیز پر تجھے کس نے آمادہ کیا فکل تو میں نے جواب دیا ارت کا الا حلقی کا میں نے ارادہ کیا کہ میں آپ کو مخلوق کا محبوب بناؤں اس لیے میں نے آپ کی رحمت کا تذکرہ کیا قد غفر تو لمبر پر میں اچھا پھر ہم نے تیرے گناہوں کی بھی بخشش فرما لی ہم جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں ہر جگہ بیٹھیں اللہ کی رحمت کا تذکرہ کریں اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کریں اللہ رب العزت کے احسانات کا تذکرہ کریں تو مخلوق کے دل اللہ سے خود بخود محبت کریں گے اس لیے کہ انسان عبد الاحسان انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے آپ نے دیکھا نہیں ہے جانوروں کو جو لوگ ان کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں تو جانور بھی ان کی رعایت کر لیتے ہیں حالانکہ شیر کس قدر وحشی جانور ہے مگر اپنے کھانا کھلانے والے کا وہ بھی لحاظ کر لیتا ہے تو انسان تو پھر انسان ہے جب اس کے سامنے تذکرے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے تو یقیناً وہ اللہ رب العزت سے ضرور محبت کرے گا انسان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے جتنی کر سکتا ہے اور اگر سردرد ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور کوشش یہ کرے کہ اللہ تعالی سے حسن زن رکھے حدیث پاک میں ہے تم میں سے کوئی بندہ نہ مرے مگر اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن زن ہو اچھا گمان ہو کہ میرا مالک بہت قریب ہے بڑا مہربان ہے وہ ضرور میرے اوپر مہربانی فرمائے گا چنانچہ عمر بن خطاب لانو فرماتے ہیں ایک عورت تھی اس کا بیٹا گم ہو گیا وہ بیچاری لشکر میں ادھر ادھر بھاگی پھر رہی تھی اور اس کو کوئی ہوش نہیں تھا اچانک اس کو بیٹا ملا اس نے بیٹے کو اٹھایا سینے سے لگایا اور خوب اس کو پیار کیا تو جب اس کو اس طرح پیار کرتے دیکھا تو نبی اسلام نے صحابہ سے پوچھا کیا یہ ماں اپنے اس بیٹے کو آگ میں ڈال دے گی تو صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اتنی پاگل بنی پھرتی ہے کہ ذرا نظروں سے اوچھل ہوا تو اس کو چین نہیں تھا قرار نہیں تھا جب تک بیٹا مل نہیں گیا اس کی حالت دیکھنے والی تھی اور اب اس نے بیٹے کو اٹھایا سینے سے لگایا چوم رہی ہے دودھ پلا رہی ہے یہ کیسے آگ میں ڈالے گی تو نبی علیہ علامت اسلام نے فرمایا اللہ ارحم و بے عباد ہی منہاز ہی بے والا دیا کہ جتنا یہ عورت اپنے بیٹے پر مہربان ہے اللہ رب العزت اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چاہتے کہ میرے بندے جہنم میں جائیں اس لیے قیامت کے دن بہانے ہوں گے کہتے ہیں نا اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے بہانے ہوں گے اللہ تعالیٰ بخشش کر دیں گے ایک عجیب حدیث مبارکہ ہے ذرا توجہ سے سنیے گا رویہ ان رجلین یوم القیامت یخرجان رجان النار روایت ہے کہ قیامت کے دن دو بندے جہنم میں ہوں گے اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جہنم سے نکالیں گے فیقول اللہ تعالیٰ لہما کیف وجدتما مقیلکما وسوء مسیرکما اللہ تعالیٰ کہیں گے بتاؤ بھائی یہ تمہارا برا ٹھکانہ تم نے اس کو کیسے پایا فیقول لون دونوں کہیں گے شر مکیل و اسوء مسیر بہت برا ٹھکانہ اس سے تو برا ٹھکانا ہو ہی نہیں سکتا فیق اللہ تعالی بردہما النار پھر اللہ تعالیٰ جب ان سے یہ سنیں گے نا کہ واقعی بہت برا ٹھکانا اللہ ان دونوں کو حکم دیں گے اچھا جاؤ جہنم میں فما احد ہوما فیو بادر ان میں سے ایک تو بھاگ پڑے گا لگا دے گا کہ اللہ کا حکم ہو گیا جاؤ جہنم میں وہ بھاگ پڑے گا وہ امل آخر جو دوسرا ہوگا پیتفت وہ ذرا رکے گا پھر پیچھے دیکھے گا پھر کچھ چلے گا پھر پیچھے دیکھے گا پیت اللہ تعالی سے اللہ اس سے پوچھیں گے جو بھاگ پڑا تھا کہ نے ایسے کیوں کیا فیقول وہ کہے گا اسی تو کفی دنیا اللہ دنیا میں آپ کی نافرمانی کر بیٹھا اف کا فل آخر کیا میں آخرت میں بھی آپ کی نافرمانی کروں تو آپ کا حکم ہوا جاؤ جہنم میں تمہیں بھاگ پڑا ویقول توقف محما صنا اور جو بندہ رک رک کے جا رہا تھا پیچھے دیکھتا جا رہا تھا اس سے پوچھیں گے تو نے ایسے کیوں کیا فیقول وہ کہے گا حسن زنی ہی نہ اخرج تنی منہا اللہ تو عید اللہ حسن زن تھا سنا ہوا ہے کہ آپ ایک دفعہ جہنم سے جس کو نکالیں گے دوبارہ اس کو کبھی نہیں لوٹائیں گے میں اس لیے پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا تھا شاید آپ کی رحمت ہو جائے حیا رحم اللہ دونوں پر رحمت فرمائیں گے ویا مر بہما جنا اور دونوں کو جنت داخلے کا حکم فرما دیں گے پروردگار کتنا کریم ہے جس کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے ورویہ ان رسول اللہ صلی اللہ یہ رحمت کی بات عجیب سننے سے لائق ہے کہ علیہ سات اسلام نے ایک فرمایا وللی نفس و ہی قسم ہے اس ذات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جس کے قبضے میں ہے تعالی یوم القیامت مغ کہ اللہ قیامت کے دن اتنی بخشش کرے گا ما خطرت اللہ بشر کسی بشر کے دل پر اس کا گمان بھی نہیں گزرا سوچ بھی نہیں سکتا انسان وہاں تک اللہ تعالی کی مغفرت ہوگی پھر نبی اسلام نے فرمایا ولزی نفسی بے قسم اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آمد کے دن اتنی مغفرت فرمائیں گے یا تتا والو لہا ابلیس رجا ان تنا لگو کہ ابلیس بھی گردن اٹھا کر دیکھے گا شاید میری بھی مغفرت ہو جائے گی اتنی اگر اللہ کی رحمت ہوگی کہ شیطان کو بھی امید لگ جائے گی تو سوچیں تو صحیح وکان بل منی قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کے ساتھ بڑا رعف الرحیم ہوگا اس لیے نبی الاسلام نے فرمایا لا يدخل النار من بقى من خشیت اللہ تعالی تعالیٰ جو بندہ اللہ کے خوف سے روتا ہے یہ بندہ کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا حتیٰ کہ دودھ تھنوں میں واپس چلا جائے جیسے دودھ تھنوں میں واپس نہیں جا سکتا یہ بندہ بھی جہنم میں کبھی جا نہیں سکتا جو اللہ رب العزت کی ڈر اور خوف کی وجہ سے روتا ہو اللہ اکبر کبیرہ اسی لیے ہمارے اکابر اللہ رب العزت کے عظمتوں کو جب سوچتے تھے تو بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو آتے تھے جیسے بارش کے پانی ٹپکتا ہے ان کی آنکھوں سے ایسے ٹپکتا تھا اللہ اکبر کبیر ربیہ انہ ابراہیم علیہ السلاط اسلام کانہ کثیر البکا روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلاۃ السلام کثرت سے روتے تھے اطاح ہو جبریل علیہ السلام ان کے پاس آئے وقال لہو الجبار یبر السلام اور کہا کہ جبار نے آپ کو سلام بھیجے ہیں وہ یقول اور یہ کہا ہے ہلر خلیلن یخاہ خلیلہ ہوں کیا آپ نے کسی خلیل کو دیکھا کہ اپنے خلیل سے ڈرتا ہو فقال یا جبریل تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا اے جبرائیل اذا زکر تو خطی عتی تو خلتی جب میں اپنی خطا کو کبھی یاد کرتا ہوں تو مجھے اپنا خلیل ہونا یہ بات بھول جاتی ہے اور خطا کیا تھی قوم نے کہا تھا چلو میلے پر تو انہوں نے کہا تھا انی سکیم طبیعت ٹھیک نہیں میں نہیں جا سکتا مگر کیونکہ اس میں وسعت تھی معنی میں کوئی بدن کی مرض تو تھی نہیں طبیعت پہ چیز ناگوار تھی تو چونکہ سکیم کا لفظ استعمال کر لیا تھا اتنی سی بات پر بھی ڈرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا اگر یہ انبیاء کرام کا خوف ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے اتنا ڈرتے تھے تو پھر سوچئے کہ ہمیں اللہ رب العزت سے کس قدر ڈرنے کی ضرورت ہے اسی لیے ہمارے اکابر ایک ایک آیت کو پوری پوری رات پڑھتے رہتے تھے اور روتے رہتے تھے پوری پوری رات چھوٹی سی کئی دفعہ بات ہوتی ہے اور اللہ تعالی کی بے نیازی ظاہر ہو جاتی ہے چنانچہ بنی اسرائیل کا ایک عجیب واقعہ ہے اس کو مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی مصنوعی شریف میں لکھا ہے خارج عیسیٰ علیہ السلام یوم و عابد من من عباد بنی اسرائیل عیسائی اسلام ایک دن نکلے اور بنی اسرائیل کے عبادت گزاروں میں ایک بڑا نیکوکار اور عبادت گزار بندہ ان کے ساتھ تھا فطاب رجل آسن تو ایک گار بندہ ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگ گیا عیسیٰ علیہ السلام اور اس نیک بندے کے پاک العابد عابد نے اس چیز کو ناپسند سمجھا وقال اور یہ کہا اللہ تجمع بینی و بین حاضل آسی اللہ مجھے اور اس گناہ گار کو قیامت کے دن اکٹھا نہ کرنا ادھر اس نے یہ کہا اور ادھر وہ گناگار جو تھا جو پیچھے پیچھے آ رہا تھا وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے فقال العاصی اللہ مغفر لی تو گناگار نے یہ دعا مانگ لی اللہ مجھے بخش دینا فاوہ اللہ تعالی عیصیہ السلام اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی قد استجب تو دعا میں نے ان دونوں کی دعاؤں کو قبول کر لیا فردت ادت تو ہو میں نے اس نیک بندے کو اپنے دربار سے دھتکار دیا و غفر تو لمحوم اور اس گناگار کو میں نے بخشش فرما کہ گناگار نے کہا تھا اللہ بخشش کر دے تو میں نے اس کی بخشش کر دی اور کیونکہ اس نیک نے دعا مانگی تھی اللہ مجھے اس کے ساتھ اکٹھا نہ کرنا لہذا میں نے اس کو جنت کی بجائے جہنم بھیج دی کتنی چھوٹی سی بات ہے کتنے سالوں سے عبادت میں لگا ہوگا مگر اس کی یہ چھوٹی سی بات جو ظاہر ہمارے دیکھنے میں اللہ کے ہاں تو چھوٹی نہیں ہے نا مگر ہمارے دیکھنے میں تو یہ چھوٹی سی بات ہے اس ایک بات پر اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے اوپر پکڑ آ گئی تو اس لیے ہمارے اکابر اللہ رب العزت کی شان بے نیازی سے ڈرتے تھے کہتے ہیں سفیان سوری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ رو رہے تھے ان کے ایک دوست آئے انہوں نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں کوئی گنا سرزد ہو گیا تو ایک گندم کا دانا پڑا تھا انہوں نے گندم کا دانا اٹھایا اور کہا کہ اللہ کی قسم میں نے اس گندم کے دانے کے برابر بھی کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کی میں نے ارادے سے کوئی گناہ نہیں کیا گندم کے دانے کے برابر بھی گناہ نہیں کیا اس نے کہا جب گناہ نہیں کیا تو پھر روتے کیوں کہنے لگے میں اللہ کی شان بے نیازی سے رو رہا ہوں کیا معلوم کہ موت کے وقت میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ جاؤں گا یا ایمان سے محروم ہو جاؤں تو ہمارے اکابر ڈرتے روتے رہتے تھے کہ موت کے وقت کہیں ایمان سلب نہ ہو جائے چنانچہ موت کے وقت شیطان اس کے سامنے ایسی صورت بنا کے آتا ہے کہ بندے کے دل میں ڈالتا ہے کہ تو خواہ مخواہ اتنا ہی باتیں کرتا رہا اتنی ضرورت تو کوئی نہیں تھی اس کے دل میں ایمان ہلا دیتا ہے اور اسی کنڈیشن میں اس بندے کی روح نکال لی جاتی ہے یہ بہت خطرہ بہت خطرہ اس لیے ہمارے اکابر ڈرا کرتے تھے تابرد النقاشن ایک بندہ تھا کفن چور تھا لوگ دفن کر کے آتے تھے وہ قبر کھود کے رات کو نیا کفن نکال لیتا تھا اور مردے کو ویسے مٹی میں دبا دیتا تھا توبت ہی لوگوں نے پوچھا بھائی تم نے توبہ کیسے کی کال کہنے لگا تو سب سب رگولر فی کو میں نے ستر بندوں کی قبروں کو کھولا قد انل ہوبلا میں نے دیکھا سب کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے تھے تو رکھنے والے تو قبلے کی طرح منہ کر کے آتے ہیں نا لیکن چونکہ زندگی میں قبلہ کوئی اور ہوتا ہے نا گناہوں کا قبلہ کچھ اور بنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ بدل دیتے ہیں اللہ اکبر کبیرا تو ہمارے اکابر اس لیے اللہ رب العزت کی بنیادی سے ڈرتے تھے ہمارے ہاں ایک ڈاکٹر گزرے ہیں ڈاکٹر نور محمد وہ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی کے تقریباً چالیس سال ایمرجنسی وارڈ کے اندر ڈیوٹی دی فورٹی ایئرس اور میری کوشش ہوتی تھی کہ جو مریض بھی آتا کیونکہ ایمرجنسی وارڈ میں تو وہی جاتا ہے کسی پہ ہارٹ اٹیک کوئی آخری آخری لمحے تو کئی راستے میں مر جاتے ہیں کئی پہنچتے ہی مر جاتے ہیں کئی دن دو دن کے بعد مرتے ہیں تو ایمرجنسی وارڈ میں تو یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ میرے پاس آتا میں اس کو کلمے کی تلقین کرتا مگر میں نے دیکھا کہ اگر سو بندوں کو میں نے کلمے کی تلقین دی تو ان میں سے صرف پانچ ایسے تھے جو کلمہ پڑھ سکے باقی بغیر کلمہ پڑھے دنیا سے تو میں اس تلاش میں تھا کہ یہ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے تو ایک بندے پہ ہارٹ اٹیک تھا مگر وہ ہوش میں تھا میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں کلمہ پڑھاؤں گا تم پڑھنا اور اگر تم نہ پڑھ سکو تو میں تم سے پوچھوں گا کہ کیا تم پڑھنے پہ قادر نہیں ہو تو تم صرف آنکھوں سے اشارہ کر دینا تو کہنے لگے کہ جب ہارٹ اٹیک زیادہ ہوا اور اس کی بالکل موت آنے لگی کلمہ پڑھایا اس نے نہیں پڑھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہاری زبان پہ قدرت نہیں گئی اس نے آنکھوں کے اشارے سے کہا کہ ہاں زبان پہ فالج پڑ گیا ہے اب میں کلمہ پڑھنے کے اوپر قادر نہیں تو آخری لمحے میں زبان پہ اللہ تعالیٰ فالی ڈال دیتے ہیں یہ جو دورنگی کی زندگی ہوتی ہے گناہوں بھری زندگی ہوتی ہے منمانی کی زندگی ہوتی ہے اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے اس لیے نبی علیہ اسلام نے فرمایا کہ قیامت کے قرب قیامت میں ایسا وقت آئے گا تم دیکھو گے کہ ایک بندے کا نام پوری زندگی مسلمانوں کی فہرست میں ہوگا جب موت کا وقت آئے گا تو مسلمانوں کی فہرست سے اس کا نام خارج کر دیا جائے گا اب آخری وقت کیا ہوتا ہے یہ ہمارے سر کے اوپر ایک خوف ہر وقت لگا کس کے اوپر کب امتحان آ جائے کس حال میں امتحان آ جائے اللہ اکبر کبیرہ چنانچہ ولما مکر ابلیس اللہ تفق جبریل و مکائیل علیہ السلام یب اللہ رب العزت نے شیطان مردود سے یہ کہا کہ فخر فنکر رجیب نکل جا یہاں سے تو مردود ہے الحمد للہ تو رب کریم نے فرمایا کہ اے جبرائیل اور اے میکائیل تم کیوں رو رہے ہو یعنی اللہ رب العزت نے شیطان کو رد فرمایا اور جب اس کا حال فرشتوں نے دیکھا تو فرشتے رونے لگ گئے تو جب فرشتوں کو روتے دیکھا تو فا او اللہ تعالی الہما ماں لکما تب کیان اللہ تعالیٰ نے دونوں سے پوچھا کہ تم دونوں کیوں روتے ہو قالا دونوں جواب دیا یا رب ما نأمن مکرکا اے اللہ ہم دونوں آپ کی خفیہ تدبیر سے امن میں نہیں پتہ نہیں ہمارا انجام کیا ہوگا قال اللہ تعالی اللہ نے فرمایا ہا کو کونا لا تمنا مکری ایسے ہی ہونا چاہیے تم دونوں کو میری خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہی رہنا چاہیے اللہ اکبر اگر فرشتے ڈر رہے ہیں اللہ کی تدبیر سے تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا اس لیے بہت ڈرنے والی بات ہے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلاط والسلام نبی الاسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی الاسلام بیت اللہ کے قریب تھے تو جبریل علیہ اسلام نے بیت اللہ کا غلاف پکڑا اور دعا مانگی الہی لا تبدل جسمی ولا تغیر اسمی اور ڈر رہے تھے اور کانپ رہے تھے تو نبی علیہ اسلات اسلام نے پوچھا جبر عیل یہ تم نے کیا دعا مانگی تو انہوں نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شیطان کو مردود ہوتے آنکھوں سے دیکھا ہے ہزاروں سال اس نے عبادت کی تھی اور بالآخر وہ اللہ کے دربار سے دتکار دیا گیا تو جب سے میں نے شیطان کو شیطان کو دھتکارتے دیکھا اپنی آنکھوں سے تو میں اللہ رب العزت سے بہت ڈرتا ہوں میں یہ دعا مانگ رہا تھا الہی لا تغیر اسمی ولا تبدل جسمی اللہ میرا نام نہ بدل دینا اور میرے بدن کو نافرمانوں کی قطار میں شامل نہ کر لینا شیطان کا نام پہلے تو تاؤس الملائکہ کہا جاتا تھا نا منیٹر مسلمان فرشتوں کا لیکن بعد میں پھر کیا ہوا ابلیس مردود ہو گیا اللہ نے نام بھی بدل دیا اور فرما برداروں کی فہرست سے اس کا نام نکال کے نافرمانوں میں شامل فرما دیا کہ یہ میرا دشمن ہے تو کہنے لگے کہ جب میں نے شیطان کو مردود ہوتے دیکھا اس وقت سے اللہ کا ایسا خوف ہے میرے دل میں کہ میں دعا مانگتا ہوں الہی میرا نام نہ بدل دینا میرے جسم کو فرم برداروں کی فہرست سے نکال کے نافرمانوں فرمانوں میں شامل نہ کر دے فرشتے اگر روتے اور دعا کرتے ہیں تو ہمیں تو بہت زیادہ رونے کی ضرورت ہے حضرت شیخ العدیث رحمت اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے نا عبداللہ عمد الس رحمۃ اللہ علیہ کا تفصیل سے لکھا ہے حافظ الحدیث ایک لاکھ حدیثیں یاد تھیں حافظ قرآن تھے لاکھوں بندے ان کے شاگرد تھے حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کے شیخ ایک مرتبہ اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے ایک نصارہ کی بستی کے قریب سے گزرنا ہوا تو ان کے گھروں کے اوپر سلیبیں لٹکی ہوئی تھیں سلیب کے نشانات بنے ہوئے تھے تو شیخ نے ان کو دیکھا اور کہنے لگے یہ کیسے کم عقل لوگ ہیں اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں بس اتنی سی بات ہوئی اس کے بعد نماز کا وقت تھا تو انہوں نے شاگردوں کو کہا کہ بھائی بدو کرو نماز کی تیاری کر لو تو بستی کے باہر ایک کنواں تھا سب وہاں پر وضو کرنے کے لیے چلے گئے جب وضو کرنے کے لیے گئے تو کچھ نوجوان لڑکیاں بستی کی وہاں پانی بھر رہی تھیں اور یہ ان کے انتظار میں کھڑے ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد جب وہ چلی گئی تو شاگردوں نے کہا کہ حضرت وہ چلی گئی ہیں اب ہم وضو کر لیں تو وہ کہنے لگے کہ نہیں بس تم لوگ وضو کرو اور نماز پڑھو میرے اندر تو جو کچھ تھا وہ سب کا سب مجھ سے چھین دیا گیا میرا اندر خالی ہو گیا بڑا کہا مگر انہوں نے کہا نہیں جاؤ لوگوں نے نماز پڑھی بہت دیر منت سماجت کی مگر وہ وہیں بیٹھے رہے حتیٰ کہ ان کے کہنے پر شاگرد واپس آ گئے اب جب واپس آئے اور انہوں نے آ کے اپنے مقام پہ لوگوں کو بتایا کہ ہمارے استاد کے ساتھ تو یہ بنا تو لوگوں کا تو رو رو کے برا حال ہو گیا عجیب کیفیت لوگوں کی کہ اتنے نیک آدمی قرآن کے بھی حافظ حدیث کے بھی حافظ ایک لاکھ حدیثیں جن کو یاد ہوں اور جو لاکھوں بندوں کی ہدایت کا ذریعہ بن رہے ہوں ان کے ساتھ یہ کیفیت آ گئی خیر ادھر معاملہ کیا ہوا کہ جب وہ لوگ چلے گئے تو عبداللہ عبد رحمت اللہ علیہ اٹھے اور بستی کے ایک بندے سے پوچھا کہ وہ جو لڑکیاں پانی بھر رہی تھیں ان میں اس اس طرح کے کپڑوں والی لڑکی کون تھی اس نے کہا کہ بستی کا جو سربراہ ہے امیر ہے اس کی بیٹی ہے وہ پوچھا گھر کہاں اس نے کہا فلاں جگہ گھر ہے گئے دروازہ کٹ کٹایا تو وہ نصرانی نکلا پوچھا اس سے کہ کیا یہ تمہاری بیٹی تھی جو ابھی پانی بھر کے واپس آئی اس نے کہا ہاں۔ کہنے لگے کہ کیا میری اس سے شادی ہو سکتی ہے اس نے کہا بھائی دیکھو ہم اجنبی لوگوں سے تو شادی کرتے نہیں اگر تم چاہتے ہو تو ہمارے پاس کچھ عرصہ رہو ہماری آپس میں تعارف ہو تو پھر ہم سوچ سکتے ہیں کہنے کے ٹھیک ہے میں رہتا ہوں اس نے کہا مگر ایک کام کرنا ہوگا کیا کہ ہم نے سور پالے ہوئے ہیں کئی سارے جیسے لوگ بکریاں پالتے ہیں نا ایسے سور پالتے تھے یہ نصرانی تو ان کو چرانا پڑتا ہے تو آپ کی یہ ڈیوٹی ہوگی کہ آپ سارا دن سور چرائیں گے یہ کام کریں گے پھر یہاں رہیں گے کہنے لگے ٹھیک ہے اب اندازہ لگائیے صبح ہوتا یہ سور نکالتے اور سوروں کو سارا دن چراتے ہوئے شام کو واپس لے آتے ایک سال اسی حال میں گزر گیا ادھر شبلی رحمت اللہ علیہ ان کو اپنے استاد سے بڑی محبت تھی سچی عقیدت تھی وہ ہمیشہ سوچتے تھے کہ جو ان کے ساتھ ہوا یہ اللہ کی طرف سے کوئی امتحان ہے مگر میرے شیخ نیک تھے متقی تھے اللہ ان کی حفاظت ضرور کریں گے ایک سال کے بعد وہ ان کے حالات کا پتہ کرنے کے لیے اس بستی میں آئے بندوں سے پوچھا بھائی اس طرح کا ایک بندہ یہاں رہتا ہے ان کا ہاں تم باہر چلے جاؤ اور وہاں سور چر رہے ہوں گے اور وہ ان کو چرا رہا ہوگا تو وہ باہر کی طرف چلے گئے ایک میدان میں دیکھتے ہیں کہ گھاس ہے اور سور چر رہے ہیں اور یہ شیخ اس جگہ کھڑے ہوئے قریب آئے پوچھا کہ آپ تو قرآن مجید کے حافظ تھے کیا ابھی قرآن مجید کا حفظ باقی ہے کہنے لگے نہیں میں پورا قرآن پاک بھول گیا پورا قرآن پاک بھول گئے انہوں نے کہا کوئی ایک آیت یاد ہو تو سوچ کے کہنے لگے ہاں ایک آیت مجھے یاد آتی ہے کیا مکر جسے اللہ ذلیل کرنے پہ آتا ہے اسے عزت دینے والا کوئی نہیں ہوتا اللہ کی شان بے نیازی دیکھیے جسے اللہ ذلیل کرنے پہ آتا ہے اسے عزت دینے والا کوئی نہیں ہوتا بس یہ آیت یاد رہ گئی کہ آپ تو حدیث کے حافظ تھے ایک لاکھ حدیثیں بھول گیا کوئی یاد ہے ہاں ایک یاد ہے ممبدلا دین ہو فخت ہو جو اپنے دین کو بدل دے اس بندے کو قتل کر دیا جائے ایک آیت یاد رہی اور ایک حدیث یاد رہی اور شبلی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا وہی جبا اور وہی امامہ اور وہی ہاتھ میں ایسا کہ جس کو لے کر وہ کبھی جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے اور حدیثیں پڑھا کرتے تھے اور لوگوں کو سنایا کرتے تھے آج اسی حال میں کھڑے سوروں کی نگرانی کر رہے شبلی رحمت اللہ علیہ رونے لگے اور رونے سے پھر انسان کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں ان کے رونے کو دیکھ کر شیخ کے اوپر بھی گریہ تاری ہوا اور اس گریے کی حالت میں انہوں نے یہ الفاظ کہے اللہ میں آپ سے یہ گمان تو نہیں کرتا تھا اے اللہ میں آپ سے یہ گمان تو نہیں کرتا تھا کہ میں اس حال میں پہنچ جاؤں گا اے اللہ میں یہ گمان تو نہیں کرتا تھا بس اللہ رب العزت کی پھر رحمت متوجہ ہوئی اور اللہ نے پھر ان کے دل میں وہ نعمت واپس لوٹا دی پھر وہ واپس آئے پھر اللہ نے قرآن پاک بھی واپس یاد کروا دیا ایک لاکھ حدیثیں بھی یاد کروا دی تو شبلی رحمت اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ سارا معاملہ جو ہوا اس کے پیچھے معاملہ کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ جب میں عیسائیوں کی بستی کے قریب سے گزر رہا تھا تو سلیب کو دیکھ کر میرے ذہن میں ایک بات آئی یہ کیسے کم عقل ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتے ہیں اس بات پہ میری پکڑ ہوئی اللہ نے فرمایا اچھا تم اگر ہدایت پر ہو یہ تمہاری عقل کا کمال ہے یا یہ میرا فضل و کمال اللہ اکبر کبیرہ تو اگر اتنی باریک باریک باتوں پہ پکڑ ہو جاتی ہے پھر ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں بھائی ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرنا چاہیے جتنا کریں اتنا ڈرے کہ اے پروردگار عالم تو ہم پر مہربانی فرما دینا اور ہمیں اس دنیا سے جاتے ہوئے ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ آخرت کی طرف لے جانا ہم اس قابل نہیں ہیں یہ فتنوں کا زمانہ ہے دجالی فتنے شروع ہو چکے ہیں نبیر علیہ اسلام نے جس وقت میں کہا کہ ایک وقت آئے گا تم دیکھو گے صبح ایک وقت ایمان والا ہوگا شام سونے کے لیے بستر پہ جائے گا ایمان سے خالی تو بھائی کوئی غلطی نہ ہو جائے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے انسان ہر وقت اللہ سے ڈرتا بھی رہے معافی بھی مانگتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو پروردگار عالم ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما اور الہی ہمیں اپنی رحمت ہی کا معاملہ فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين